وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رز اليم ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي الى صراط العزيز الحميد اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت قائم ہونے ہی کی نہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے تاکہ وہ ایمان والوں اور نیک کاروں کو بھلا بدلا عطا فرمائے یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور با کرامت روزی ہے ہماری آج جنہیں علم ہے کہ وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب اے نبی آپ کے رب کی طرف سے ناصل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے اور اللہ تعالیٰ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتے ہیں سامعین بلایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت برحق ہے پورے قرآن میں تین آیتیں ہیں جہاں قیامت کے آنے پر قسم کھا کر بیان فرمایا گیا ہے ایک تو سور یونس کی آیت نمبر ترپن میں اللہ نے فرمایا وہ استمبی اون کا حق ان لحق وما انتم بمعجزین یعنی لوگ آپ سے اے نبی دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کا آنا حق ہی ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ہاں میرے رب کی قسم وہ یقیناً حق ہی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو مغلوب نہیں کر سکتے دوسری آیت یہی تیسری آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر سات ہے جس میں اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن یعنی کفار کا خیال ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے نہ جائیں گے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر اپنے اعمال کی خبر دیے جاؤ گے اور یہ تو اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آسان ہے بس یہاں بھی کافروں کا انکار قیامت ذکر کر کے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب قسمیہ بتلا کر پھر اس کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہیں جس سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں سب اللہ کے علم میں ہیں گو ہڈیاں سڑ گل جائیں ان کے ریزے متفرق ہو جائیں لیکن وہ کہاں ہیں کتنے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی قادر ہے جیسے کہ پہلے انہیں پیدا کیا وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور تمام چیزیں اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں پھر قیامت کی آنے کی حکمت بیان فرمائی کہ ایمان والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے وہ مغفرت اور رزق کریم سے نوازے جائیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ضد کی رسولوں کی نامانی انہیں بدترین اور سخت سزائیں ہوں نیک کار مؤمن جزا اور بدکار کفار سزا پائیں گے جیسے فرمایا جہنمی اور جنتی برابر نہیں جنتی کامیاب اور مقصد ور ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے سورہ سعد کی آیت نمبر اٹھائیس میں ہے اب نہ جادین یعنی مؤمن اور مفسد متقی اور فاجر برابر نہیں پھر قیامت کی ایک اور حکمت بیان فرمائی کہ ایماندار بھی قیامت کے دن نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل کر لیں گے اور اس وقت کہہ اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا تھا کہ تم قیامت تک رہو گے تو اب قیامت کا دن آ چکا وہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی بلند جناب والے بڑی سرکار والے ہیں بہت عزت والے ہیں پورے غلبے والے ہیں نہ اللہ پر کسی کا بس نہ کسی کا زور ہر چیز اللہ کے سامنے پست اور عاجز ہے اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے اور اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں اور شریعت کو نافذ کرنے میں اور اپنے ہر بات میں ان تمام میں اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تناخواہ ہیں جل وعلا